حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی اور پہنی پھر فرمایا اس انگوٹھی نے مجھے تم سے مصروف کیے رکھا میں کبھی اس کو دیکھتا تھا کبھی تم کو پھر آپ نے اسے اتار پھینکا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو اکانوے